کہ نعرہ لگا کر اللہ کے نام کو اونچا کرنا ہے کچھ ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ نعرہ لگاتے ہیں اور باقی مجمع کے بارہ بجے ہوتے ہیں تو اس لیے میرے دوستو نعرہ لگائیے یہ اللہ کا نام ہے فقی ابو اللہ قندی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو جہاد کے میدان میں نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا اللہ زمین و آسمان سے وزنی اس کے نام اعمال میں اجر لکھ دے گا اور فقی اب اللہ سمرکندی رحم اللہ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اسے رضوان اکبر عطا فرمائیں گے اور رضوان اکبر کی تشریح میں لکھا اللہ تعالیٰ اس پہ ایسے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے اور دوسرے لکھا دوسرا لکھا کہ یا اس کا معنی و مطلب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن کافروں کے مقابلے میں نکل کے لا الہ الا اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو جہاد کی نیت سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا حضرت مولانا مفتی منصور صاحب آپ کے سامنے قرآن مجید کے اوساد بیان فرما رہے تھے قرآن مجید کے اعجاز پہ بات کر رہے تھے دیکھیے آپ کو امیر محترم نے تفسیر فتح الجواد دی تفسیر فتح الجواد دی اللہ کے فضل و کرم اللہ تعالی کی رحمت کی بدولت ان کو اللہ نے وقت عطا فرمایا علم عطا فرمایا ان نے وہ آپ کو تفسیر دی ہے ان کے آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں انہوں نے آپ کو ایک توفہ دیا آپ بھی تو کچھ انہیں دیجئے دینے کو تیار ہیں آپ پریشان نہ ہو چندہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ چندہ نہیں آپ بھی انہیں تحفہ دیجئے تیار ہیں تو حضرت کی طرف سے یہ پیغام ہے جذباتی ہو کے نہیں اپنے عقل و شعور کو برقرار رکھتے ہوئے جذبات کی رو میں تنکوں کی طرح بہے بغیر اپنے وجود اپنے عقل اپنے شعور اپنے احساسات اپنے جذبات کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھ کے ایک وعدہ کرنا ہے ایک وعدہ کہ وہ ساتھی صرف ہاتھ کھڑا فرمائیں گے امیر محترم کو کیا تحفہ دینے کو تیار ہے نا تو پھر دیجئے ایک وعدے کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ ہم ہر روز قرآن مجید کھول کر ضرور تلاوت کریں گے جو جو وعدہ کرتے ہیں حافظ ہو حافظ نہ ہو پکا وعدہ کیجئے لیکن دیکھیے وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے تو قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ جو حافظ ہیں وہ بھی قرآن کھول کے پڑھیے وعدہ پکا قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ پکا عدم ہے آپ حضرات کا اور جو حضرات نہیں پڑھ سکتے وہ بڑے با ادب ہو کر با بدو ہو کر با بدو جگہ پہ بیٹھ کے قرآن مجید کو کھولیں چند سطروں پہ انگلیاں لگا کے قرآن مجید کے حرفوں پہ نظر رکھیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکات عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکات کا ظہور فرمائے گا دین کی نسبتیں آپ کو عطا فرمائے گا قرآن جس قدر اونچا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اسی طرح قرآن اونچا کر دے گا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے میں نے وزارت تعلیم کے وزیر کا ایک بیان پڑا حالانکہ صدی کا سب سے بڑا ایوارڈ جھوٹ بولنے پہ اسے دیا جائے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اس سال بہت کم طلباء مدارس میں داخل ہوئے اس سال بہت کم طلباء مدارس میں داخل ہوئے میں نے کہا یہ بھی جھوٹ اور اس جھوٹ کو شاید تم نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے لایا ہے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہو کسی مدرسے والے کی محتم صاحب سے جا کے پوچھئے اس سال اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ مدرسوں میں طلباء داخل ہوئے ہیں آپ عزم کریں آپ عزم کریں آپ اپنی اولاد کو داخل کریں گے مدارس میں اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے حضرت اقدس مولانا عبد الحمید خان سواتی صاحب کے فرزند ارجمن شیخ التفسیر حضرت مولانا فیاض خان سواتی صاحب آپ کے سامنے معروضات پیش فرمائیں گے حضرت مولانا فیاض خان سواتی صاحب نحمده رسوله الكريم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 حضرت مولانا محمد مسعود اظہر دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر قرآن فتح الجواد فی معارف آیات الجہاد کی تقریب رونمائی کے سلسلہ میں منعقد ہوا ہے میں صرف آپ حضرات کی وساطت سے حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کو ان کے والد گرامی کو ان کے برادران کو اور ان کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام مجاہدین کو اور پھر تمام اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا مسعود اظہر دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ سے یہ قرآن کریم کی بہت بڑی خدمت لی اور یہ ہمارے اکابر کا تسلسل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے سب سے پہلے شارے ہیں آپ کے صحابہ اکرام وہ قرآن کریم کی ابتدائی شرح کو سننے والے اور پھر ان سے تابعین تابعین پھر تبا اور آج تک یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ برقرار اور جاری اور ساری رہے گا اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی پہلے دن سے آتی رہی آج بھی آ رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی اور ان رکاوٹوں کو پاش پاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان فرزندان کو ان مجاہدین کو بھی قیامت کی صبح تک پیدا کرتا رہے گا میں آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے ایک تاریخی حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اور جہاد یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کی پہلے دن سے مخالفت ہو رہی ہے ہر دور کے اندر ہوتی رہی بالخصوص ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ان دو کے خلاف جو سازش انگریز کے دور کے اندر تیار ہوئی اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے نہایت مختصر الفاظ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت اسٹیج پر میرے اکابرین موجود ہیں اور کثیر تعداد کے اندر علماء موجود ہیں جو آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے میں ان کے راستے کے اندر زیادہ رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ہمارے اکابرین نے انگریز کے خلاف جہاد کیا جہاد کے دو میدان تھے ایک امبالا کا اور دوسرا شاملی کا امبالا میں حضرت مولانا محمد جعفر تھانیسری رحمہ اللہ نے قیادت کی اور شاملی کے میدان میں ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے قیادت کی ان کی قیادت کے اندر بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور فقیح العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بالفعل میدان کے اندر جہاد کیا حافظ زامن نے شاملی کے میدان کے اندر جامع شہادت نوش کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جہاد کے اندر کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے یہ اللہ کی منشا ہے مسلمان مجاہدین کو فتح نہ ہوئی اٹھارہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا اس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی اس شکست کے بعد میں جس تاریخی حوالے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں وائے سرائے ہند جو سولہ سو ایک عیسوی کے اندر ہندوستان کے اندر آیا تھا ایک تجارتی گروپ کی صورت کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ اس ملک پر قابض ہو گیا جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اس نے جیت لی تو اس نے اپنے وزیروں کو اپنے مشیروں کو ہندوستان کے اندر اس کے جو متعین تھے وزیر مشیر ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ کن لوگوں نے لڑی ہے اور کیوں لڑی ہے ان کو راستے سے ہٹانے کا کیا طریقہ کار ہے تو اس وقت یو پی کا گورنر جو وائے سرائے ہند کی طرف سے ہندوستان پر متعین تھا ڈاکٹر ولیم میور اس نے سارا تجزیہ کر کے وائے سرائے ہند کو جو رپورٹ پیش کی اس کی الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ لکھا کہ ہندوستان کے اندر جنگ آزادی یہ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اور یہ بڑے زندہ اور بیدار معذ لوگ ہیں اگر ان کو ختم کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے چنانچہ انگریز نے اس جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے خود کاشتہ پودوں کو کھڑا کیا جنہوں نے جہاد کی مخالفت کی اور اس وقت جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے جذبہ کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر ولیم میور نے جو تجویز پیش کی اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم بر صغیر کے اندر مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ صرف دو طریقوں سے ہو سکتا ہے اس کے صرف دو طریقے ہیں وہ دو طریقے اپنا لو مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا اس نے کہا ایک یہ کہ مسلمانوں کا قرآن دنیا سے ناپید کر دو دنیا سے قرآن کریم کو ناپید کر دو اور دوسرا یہ قرآن کریم کی آواز کو بلند کرنے والے علماء کو ختم کر دو چنانچہ انگریز نے ان دونوں تجاویز پر عمل کیا اٹھارہ سو ساٹھ عیسوی میں انگریز نے ہندوستان کے اندر تین لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کر کے آگ کے اندر جلایا اور اٹھارہ سو چونسٹھ سے لے کر اٹھارہ سو سڑسٹھ عیسوی تک تقریباً چار سال کے عرصے میں اس نے ہندوستان کے اندر چودہ ہزار علماء کو سولی کے اوپر لٹکایا لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو وہ قرآن کریم کو ختم کر سکا نہ جہاد کو ختم کر سکا نہ انگریز ختم کر سکا نہ اس کی ضروریت اور مانوی اولاد ختم کر سکتی ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعلق آخر تک قرآن کریم کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ مکمل وابستہ رکھے اظہر نے جہادی کام بہت کیا آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ اس سلسلہ کو جاری اور ساری رکھے ان کے ذریعے اس سلسلہ کو اللہ تبارک و تعالی تقویت عطا فرمائے اسلام کی تاریخ میں جہاد کے سلسلے میں سب سے اہم کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی سیر الکبیر ہے اور دوسرے نمبر پر امام سرخسی رحمہ اللہ کی کتاب مبسوط ہے جو امام سرخسی رحمہ اللہ نے پندرہ سولہ جلدوں کے اندر لکھی ہے انگریز ایک عرصہ پریشان رہا جہاد کے سلسلے میں اس نے کھوج لگائی کہ مسلمانوں کے ہاں جہاد کے سلسلے میں سب سے اہم کتاب کون سی ہے چنانچہ اس نے بڑی کوشش کے ساتھ جرمنی کے ایک کتب خانے سے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب سیر الکبیر کو میسر کیا اور اس پر ڈاکٹر اسپرنگر نے تحقیق کر کے انگریزوں نے خود اس کو شائع کیا اس کے حاشیے پر امام مبسوط رحمہ امام سرخسی رحمہ اللہ کی شرح بھی موجود ہے میں صرف حضرت مولانا مسعود اظہر دامت برکات عالیہ کے بارے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کفر کی تمام طاقتیں ان کو منظر پر نہیں دیکھنا چاہتی منظر پر نہیں آنے دینا چاہتی لیکن یاد رکھیں علماء حق خصوصاً علماء دیوبند جب ان پر مصائب آتی ہیں جب ان پر تکالیف آتی ہیں جب ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے جب ان کو نظر بند کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ سے قرآن کریم کی خدمت بہت زیادہ لیتا ہے مالٹا کو دیکھ لیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مالٹا کی جیل کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں ان کے استاد شیخ الہند مالٹا کی جیل کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے چند پاروں کی تفسیر لکھتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمہ اللہ دہلی کی اکبری مسجد میں کنگ ایڈورڈ روڈ پر جو واقع ہے اس میں چودہ سال اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن کریم کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں انگریز کو برداشت نہیں ہوا اس نے اس مسجد کو بھی مسمار کر دیا آج پوری کفر طاقتیں حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کو منظر پر نہیں دیکھنا چاہتی گویا وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس نظر بندی کی زندگی کے اندر بھی انہوں نے قرآن کریم کی اور خصوصاً جہاد کی آیات کے بارے میں جو تشریح کی ہے یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے امام سرخی رحمہ اللہ جو چار سو تراسی ہجری کے اندر جن کی وفات ہوئی اپنے وقت کے حاکم جابر حاکم اس کے ساتھ نکاح کے کسی فتوے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا وہ اپنے مطابق فتوا لینا چاہتا تھا انہوں نے کہا نہیں دیں گے علماء حق کا یہی شیوا ہے آج بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فتوا دے دو تمہارا راستہ آسان ہے انہوں نے کہا نہیں فتوا دیں گے اس نے تیش میں آ کر امام سرخسی رحمہ اللہ کو قید کے اندر بند کر دیا اور ان کی قید بڑی حیران کن قید تھی اس نے پندرہ سال تک ان کو ایک کنویں کے اندر بند کر دیا ایک کنویں کے اندر پندرہ سال تک بند رہے اس اللہ کے آدمی سے اللہ کے بندے سے اللہ نے جو جہاد کے سلسلے میں کام لینا تھا وہ وہاں بھی لے لیا ان کے شاگرد وہی آتے کنویں کے باہر بیٹھتے اور وہ ان کو وہی بیٹھ کر مبسوط لکھوا دیتے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ سے ان کے منہ سے ان کی املا سے یہ مبسوط پندرہ سولہ جلدوں کے اندر مکمل کرا دی آج اسی کا نمونہ حضرت مولانا مسعود اظہر دامت برکات نے پیش کیا ہے نظر بندی ہے قرآن کریم کی خدمت کی آیات جہاد کی خدمت کی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر دراز نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی لکھی ہوئی اس تفسیر سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ چند معروضات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی زیادہ وقت نہیں لے سکتا تھا جیسا کہ مولانا عصمت اللہ صاحب نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا شریک ہونا قبول فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب